حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھانوے